امام نافع کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا تفصیل یہ ہے کہ ان کو اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کے متعلق یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ بیمار ہیں بس وہ نماز اثر ادا کر کے روانہ ہوئے اور سامان وغیرہ وہیں چھوڑ دیا انہوں نے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ایک ساتھی نے کہا نماز پڑھو لیکن سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا پھر دوسرے بندے نے یہی بات کی لیکن اس کو بھی کوئی جواب نہ دیا جب تیسرے بندے نے یہی بات کی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جب آپ کو جلدی چلنا ہوتا تو اس نماز کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کرتے حدیث نمبر تیئیس سو پچانوے مسند احمد